اور تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ اس میں ہیں اور جو کچھ زمے میں اپنی حکم سے بے شک اس میں نشانہ آہے ہیں سوچنے والوں کے لیے